مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے میری زندگی کی خزاؤں میں جو بہار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے پل میں بلا ٹلی مجھے بے قرار کے دور میں جو قرار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے خدا جو شہر ہے میرا مصطفیٰ کے گداؤں میں جو شمار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے جو میں رنگ ہے دل میں رنگا نصیب میرا چمک اٹھا میری شخصیت میں جو خمار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے ڈر کا نہیں ہے ڈر نہ لگے مجھ کو بری نظر میرا گھر ہے جس کی پناہ میں وہ حصار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے میں کے ہوں نہ تھا میں کسی بھی شمار میں میرا اہل فن کی نگاہ میں جو وقار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے جو لگایا نعرہ چل میں بلا ٹلی مجھے بے قرار کے دور میں جو قرار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے خدا جو شہر ہے علم کا کا ہوں ایک گدا میرا مصطفیٰ کے گداؤں میں جو شمار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے توفیل میری مدح خانی میں اس قدر جو نکھار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے پیار ہے تو علی سے ہے